تو دین کے اندر نئی نئی باتیں اور کجی تلاش کرنے کا طریقہ یہودیوں کا تھا اس سے منع کر دیا گیا اس کے بعد تمام امت مسلمہ کو ایک ساتھ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ واہ بحبل اللہ جمی والا تفر رکھو کہ حبل اللہ کا احتسام کرو اور گروہوں میں نہ بٹ جاؤ میں ذرا ٹھہر کر یہاں حبل اللہ کے احتسام کا کیا مطلب ہے عام طور پر ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں اس کا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے تو یہ کیوں نہیں کہا گیا قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو سیدھا سا کہہ دیا جاتا بات بالکل سیدھی تھی کہ قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو لیکن ایسا نہیں کہا گیا کہ قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو بلکہ یہ کہا گیا کہ قرآن کو جو کہ اللہ کی رسی ہے جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے ممدود ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے یعنی قرآن حکیم کو سنت کی روشنی میں سمجھو اگر سنت کی روشنی میں قرآن کو نہیں سمجھو گے اسے لوگوں کی آرا سے سمجھنے کی کوشش کرو گے ظاہر ہے کہ اختلاف کوئی پیدا ہوگا ولا تفر رکھو فرقہ بندیوں میں مت بڑھ جاؤ یعنی قرآن حکیم کو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کرو اگر قرآن حکیم کو تم سنت رسول سے الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کرو گے ولہ تفر رکھو فرقہ بندی میں تو گرفتار ہو ہی جاؤ گے یہ مطلب ہے قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑنے کا نہیں تو ساتھ یہ کہہ دیا جاتا قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو لیکن ایسا نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا قرآن حکیم کو مضبوطی سے پکڑ لو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب قرآن حکیم کو پڑھو اور سمجھو یہ سمجھنا سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہونا چاہیے جس آیت کا مطلب نبی نے سمجھایا ہے وہی اس کا پرفیکٹ مطلب ہے وہی اس کا مطلب لیا جائے اور جہاں قرآن حکیم کو مائنڈ سے لگے آرا سے اور ایم کرام کے اقوال سے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی اختلاف کو ہی پیدا ہوگا کہ اتحاد کی بنیاد کیا ہے احتسام بحبل اللہ اور عدم تفرق فرقہ بندیوں میں نہ ہونا اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا یہ دو چیزیں ہیں اتحاد کی بنیاد اگر آدمی کو متحد ہونا ہے تو یہ دو چیزیں اپنانی ہے کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب قرآن حکیم کو پڑھو اور اسے سمجھو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ولا تفر رکھو اور فرقہ بندی مت اختیار کرو تحزب اور گروہ بندی مت اختیار کرو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا تکونو واختلفوا تفر رکھو وقت رکھو البینات بڑی پیاری بات کہی گئی ہے ذرا میں اس کو واضح طور سے بیان کرنا چاہتا ہوں ولا تکونو تفر رکھو وقت رکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے صاف صاف مطلب اس کا ولا تکون کل لدین تفر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقہ بندیوں کی لالت میں گرفتار ہو گئے وقت فرقہ بندیوں میں گرفتار ہونے کا سبب کیا تھا من بعد ما جاءهم البینات روشن دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا گویا کہ یہ شعور دیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو کہ اگر روشن دلائل موجود ہوں دلیل موجود ہو قرآن کی دلیل موجود ہو حدیث کی تو چاہے مسئلہ اصولی ہو چاہے مسئلہ فروئی ہو دلائل کے کے آ جانے بعد روشن دلائل کی موجودگی میں کسی اور قول کی طرف دیکھنا یہ اختلاف کو ہوا دینے والی بات ہے اور اختلاف کو ہوا دینے پر ہی گروہ بندیاں وجود میں آتی ہیں یہ مطلب ہے ولا کل کلین تفر رکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقہ بندیوں میں گرفتار ہو گئے وجہ کیا تھی اختلاف من بعد ما جاءهم البینات واضح دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ارے جب قرآن موجود تھا حدیثیں موجود تھی پھر تم نے ائمہ کے اقوال کیوں لیے ظاہر اختلاف ہوگا میں کہوں گا کہ میں نے حدیث پر عمل کیا اور تو کہے گا کہ میں نے امام کے قول پر نقل کیا اختلاف نہیں ہے تو مسئلہ چاہے وصولی ہو چاہے فروئی ہو چھوٹا ہو مسئلہ یا بڑا ہو شریعت کا کوئی مسئلہ چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہاں کیسا مسئلہ ہے چھوٹی سی سنت شرم نہیں آتی بولتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادا چھوٹی ہے بولتے ہوئے آدمی کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سنت اس لائق ہے کہ اسے آنکھوں پر رکھا جائے اس پر عمل کیا جائے تو واضح دلائل آ جائیں چاہے وہ مسئلہ اصولی ہو چاہے وہ مسئلہ فروئی ہو آمن و صدق نہ کہا جائے اور اگر کوئی واضح دلائل کی موجودگی میں دوسرے اقوال کی طرف لپکتا ہے توجہ دیتا ہے اختلاف وہی ہوتا ہے اور اختلاف کی وجہ سے لوگ گروہ بندیوں میں بٹ اس کے بعد کہا گیا اس دن یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے کچھ چہرے سفید ہوں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ چہرے سفید ہوں گے اہل سنت والجماعت کے اور چہرے کالے ہوں گے اہل بدات کے بداتیوں کا چہرہ کالا ہوگا اور اہل سنت والجماعت جماعت کا چہرہ سفید ہوگا یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائی ہے اور جانتے ہیں تفسیر الصحابی فی حکم المسند صحابی کی تفسیر اگر صحیح سنت سے آ جائے تو مسند حکم میں ہوتی ہو حدیث مسند کے حکم میں ہوتی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے تو اہل سنت والجماعت کے چہرے وہاں روشن ہوں گے بداتی کے چہرے کالے ہوں گے یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی کی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کن تم خیر امت اخرجت لنا تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے کون سی ایسی خصوصیت تمہارے اندر ہے جس کی وجہ سے تم خیر امت ہو دو باتیں تمہارے اندر ہیں کہ ایمان کے بعد تم بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو ایک بڑا عجیب نقطہ ہے ذرا اس طرف میں توجہ آپ کی مبزور کرانا چاہتا ہوں کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو یہ اللہ پر ایمان لانا یہ بعد میں کیوں ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ بڑے بڑے نیتا اور بڑے بڑے رہنما اور دین سے بیزار لوگ مذہب بیزار لوگ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اسٹیجوں سے سے اپنے ممبروں بھلی باتوں کی تلقین کرتے ہیں لیکن چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے لہذا ان کا یہ امر بل معروف کرنا اور برائیوں سے روکنا اللہ کے نزدیک کوئی ویلویشن نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر بل معروف اور نہیں انل کر اس وقت معتبر ہے جب آپ کے آدمی کے دل میں ایمان آ جائے پہلے ایمان شرط ہے تمام نیکیوں کے یہ بات یہی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں اپنا رازدار مت بناؤ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان ہی کو رازدار بنائیں دونکم اپنے علاوہ کو تم اپنا رازدار مت بناؤ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے حضرت ابو مسا شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر میں نے اپنا ایک سیکریٹری کو منتخب کر لیا ہے میرا سیکریٹری جو ہے منشی وہ نسرانی ہے عیسائی کہا کہ ارے اسے اسے نکال دو تم نے اپنا سیکریٹری کیوں بنایا ارے اللہ نے جس کو دلیل کیا ہے تم اسے عزت کیوں دے رہے ہو اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ غیر لوگوں کو کلیدی عہدے نہ دیے جائیں بڑے بڑے منصب نہ دیے جائیں یہ جو حکومتیں ہماری تباہ ہوئی ہیں یہ غیر لوگوں کو بڑے بڑے مناسب اور عہدے دینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور اللہ عربوں پر رحم کرے ان لوگوں نے ایک بات کچھ اچھی نہیں کی کہ انہوں نے بڑی بڑی جگہوں پر امریکیوں کو متعین کر دیا ہوا ہے اب ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ان کلیدی عہدوں سے ان کو ہٹا کر کے مسلمان ماہرین کو ان مناسب کے اوپر لگایا جائے ان عہدوں کے اوپر لگایا جائے نہیں تو وہی حال ہوگا جو ہندوستان کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہے ورنہ کبھی وہ غالب ہو گئے ہوتے پہلے انگریزوں نے یہاں کمپنیاں قائم کرنے کے ذریعے سے ہندوستان میں داخلہ لیا اور رفتہ رفتہ پورے ہندوستان کے اوپر قابض ہو گئے تو کبھی بھی اپنے علاوہ لوگوں کو کلیدی عہدے مت دو اور انہیں اپنا رازدار مت بناؤ یہ نقطہ نکلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو تاشری کو منع کیا کہ تم اس منشی کو نکال دو کیا تمہیں کوئی مسلمان منشی نہیں مل رہا ہے اللہ نے جس کو دلیل کر دیا اسے تم عزت دے رہے ہو اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تم بڑے کمزور تھے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ مَانْتُمَ ذِلَّةِ وہ وقت یاد کرو جب تم بڑے کمزور تھے بدر کے موقع پر ارے اللہ نے مدد کی تمہاری بلکت نسر اللہ بے بدری مان تمہ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی تم تو بڑے بے بس تھے تم تو بڑے کمزور تھے کیسی مدد کی اللہ نے بھیجا آسمان سے پہلے تین ہزار فرشتے آئے من تین ہزار فرشتے آئے اور یہ کہا گیا بلا ان وتتقوا اگر صبر اور تقوی اختیار کرتے ہو تو پانچ ہزار فرشتے مزید بھیجے جاتے ہیں پانچ ہزار فرشتے اور آئے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی جنگ بدر کے اس واقعے کے بعد فوراً سود کا تذکرہ ہے عجیب بات ہے جنگ بدر کے بعد یعنی اس جنگ کے بیان کے بعد جو اپنی نوعیت کی ایک عجیب و غریب جنگ تھی دنیا میں ایسی کوئی جنگ آج تک برپا نہیں ہوئی ایک طرف بیٹا ہے تو دوسری طرف باپ ہے ایک طرف بھانجا تو دوسری طرف مامو ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی جنگ تھی یہ ایسی جنگ دنیا میں برپا نہیں ہوئی ہے اس لیے قرآن حکیم نے اسے یوم الفرقان کہا ہے یوم الفرقان تو اس عظیم جنگ کے بیان کے بعد فوراً یہ کہا جانا کہ یا لا الربا کہ اے ایمان والو تم سود کو گنے در گنے مت کھاؤ یہ سود در سود کا کیا مطلب ہوتا ہے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ سود دیتے تھے اور جب میاں پوری ہو جاتی تھی تو قرض قرض قرض دینے والا کہتا تھا دار سے کہ دیکھو میاں پوری ہو گئی ہے اب تم کے لوٹاؤ اور اگر تمہارے پاس قرض ماسود کے لوٹانے کی طاقت نہیں ہے تو ہم میاد کو بڑھا دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ سود کے اندر اضافہ کرو اس طرح وہ میاد میں توسیع کر دیتا تھا اور سود کو بڑھا دیتا تھا اس طرح اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اصل سرمایہ سے زیادہ سود ہو جاتا تھا یہ سود در سود اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا تو سوال یہ ہے کہ جنگ بدر کے بیان کے بعد سود کا تذکرہ کیوں آیا جواب اس کا یہ ہے کہ وہ قوم جو سود خوری میں ملوث ہو جائے وہ کبھی جہاد نہیں کر سکتی یہ مطلب قرآن حکیم جو ترتیب رکھتا ہے اس کے اندر بھی مسلحت ہوتی ہے وہ قوم جو سود خور ہو جائے وہ کبھی بولڈ نہیں ہوتی میدانی جہاد میں نہیں اتر سکتی میدانی جہاد میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حلال کمائی کھائے اور سود جیسی لانت سے دور رہے یہ فلسفہ ہے میدان بدر کے برپا ہونے کے واقعے کے بیان کے بعد سود کے تذکرہ کیے جانے کا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ارے سود کے تذکرے کے بعد کہا جا رہا ہے اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے کیا مطلب سود خور کے لیے جاننا ہے اور آگے کیا کہا جا رہا ہے واطی اللہ رسول اللہ ارے اللہ کے تعداد کرو رسول کے تعداد کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اس کا مطلب ہے کہ سود خور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اس لیے کہ اللہ کا رحم اور سود دونوں دو متضاد چیزیں ہیں سود خور کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا چاہیے اتنا بڑا گنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اللہ کی مغفرت کی طرف لکو وہ سارے مغفرت وہ جنت سماوات والارض اور اس جنت کی طرف لکو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے یہودیوں نے آ کر کے پوچھا کہ آپ فرما رہے کہ جنت اتنی بڑی ہے جتنا کہ آسمان اور زمین جنت کی چوڑائی اتنی جتنی آسمان اور زمین تو آسمان اور زمین کے برابر جنت ہے تو دو تک کہاں ہے اس طریقے کے سوالات کرتے تھے یہ ان خبر پرستوں کے سوالوں کی طرح کا ایک سوال ہے کہا کہ جب آپ یہ کہہ رہے قرآن میں یہ بتا رہے ہیں کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان تو جب جنت اتنی چوڑی ہے تو پھر دو تک کدھر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی بترکی کی سوال کیا جواب نہیں دیا ترکی بترکی کی سوال کیا کہ جب رات آ جاتی ہے تو سورج کہاں چلا جاتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اپنی مشیت سے اس کو ایک طرف کر دیتا ہے ایک طرف سورج ڈوبتا ہے دوسری طرف نکلتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جہنم کو بھی ایک جگہ رکھ دیتا ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے بعد <coughs> متقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ متقین کی یہ نمایاں صفتیں ہیں اور جسے متقی بننا ہو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے پہلی صفت کیا ہے کہ خوشحالی میں اور تنگی میں دونوں میں خرچ کرے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ارے میاں کام دھندا نہیں چل رہا ہے بڑی تنگی ترشی سے زندگی گزر رہی ہے لہذا ہم زیادہ کچھ نہیں دے سکتے خرچ نہیں کر سکتے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے دینا دینا ہے یہ پانچ سو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم پانچ سو نہیں دے سکتے کتنا دیں گے آپ سو روپیہ دیں گے نہیں نہیں سو روپیہ لیتا ہاں یہ ہے اللہ جو خوشحالی میں اور بدحالی میں تنگی میں دونوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ پہلی سفت ہے متقین کی اور دوسری سفت الز غصے کو پی جانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ آئے تو اس پر کنٹرول رکھے تو یہ دوسری صفت غصہ آنے پر اس کو کنٹرول میں رکھے اور تیسرے والا آفی نانی نا لوگوں کو معاف کرتا رہے یہ تیسری صفت ہے اور چوتھی صفت بڑی عجیب و غریب ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون کہ جب یہ گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں یا گناہ صغیرہ کر بیٹھتے ہیں دیکھو والذین اذا فعلوا فاحشتا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں او ظلموا انفسهم یا گناہ صغیرہ کر بیٹھتے ہیں تو ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ارے میں نے کیا کر لیا فاستغفروا لذنوبهم بس شروع ہو جاتے ہیں استغفار کے لیے معافی مانگنے لگتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہمارے علاوہ گناہوں کو اور کون بخشنے والا ہے اس کا مطلب یہ بڑے تسلی دی جا رہی ہے کہ گناہ ہو جائے تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ہم بیٹھے ہیں ہم ہیں نا موجود اللہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون بخش سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے میرے بندے کی غلطی کر سرکشی مت کر ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون اصرار نہ کر ولم يسروا اصرار مت کر غلطی کر مگر سرکشی مت کر کسی فلسفی کا قول میں نے کہیں پڑھا تھا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو کیا غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے نزدیک غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معاف نہیں آدم سے غلطی ہوئی معاف کر دیے گئے شیطان سے سرکشی ہوئی ہے معاف نہیں کیا گیا معاف اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنگ اہد کا بیان قدر تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے پہلے مسلمانوں کو فتح دی اور اس کے بعد ان کی فتح شکست میں بدل گئی ارے اللہ نے فتح دے دی اور فتح شکست میں بدل کیسے گئی وجہ کیا تھی بتایا گیا کہ اس شکست کی تین وجوہات تھی ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جبل عینین پر پچاس تیر اندازوں کو آپ نے مقرر کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ کوئی اپنی جگہ نہ چھوڑے چاہے ہماری فتح ہو چاہے ہماری شکست ہو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی غلطی ہو گئی ایک وجہ تو یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور دوسرے وطن تم فی الامر معاملے میں اختلاف اختلاف اور من کم یرید الدنیا من کم یرید الاخرہ آخرت کو نظر انداز کر کے دنیا طلبی یہ تین چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ پورے معاشرے کو پورے لشکر کو پوری سوسائٹی کو کمزور کر کے رکھ دیتے ہیں کون سی چیزیں آپس میں اختلاف تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور من کو میورید دنیا دنیا طلبی یہ تینوں چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ آدمی کو فتح مل جائے تو فتح ملنے کے بعد بھی شکست کا اندیشہ رہتا ہے اور ایسا ہوا ایسا ہوا تو آدمی کو اختلاف سے بچنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور دنیا طلبی اتنی ہونی چاہیے جس سے آخرت طلبی متاثر نہ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دائی جو دین کی طرف بلا رہا ہو اس کے اندر کون سے اوساف کا ہونا ضروری ہے ایک تو رحمت من اللہ لنت ایک تو نرم ہو ولو درست طبیعت کا نہ ہو سخت طبیعت کا نہ ہو بلکہ نرم ہو دائی کوئی سوال کر رہا ہو تو بھڑک نہ اٹھے کیسا سوال کر رہا ہے تو سوال کرنے کی تمیز ہے یہ غلط ہے آدمی کو نرم ہونا چاہیے ایک دائی کی پہلی سفت یہ ہے کہ وہ نرم دائی کی دوسری سفت یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اگر اسے برا بھلا کہیں اسے پریشان کرے تو انہیں معاف کرنا بولتا رہے بھائی میری نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے مجھے گالیاں دیتا رہے میرے نام اعمال میں تیری نیکیاں آ رہی ہیں میرے حسنات میں اضافہ کرتا رہے اور تیسرے وسط دعا کرتے رہو کسی پر آپ محنت کر رہے ہیں تو مایوس مت ہو جائیے محنت کرتے رہیے قرآن حدیث کو اس کے سامنے رکھتے رہیے اس کے لیے دعا کرتے رہیے ہاتھا ہاں پائی قتم غلط ہے ہاتھا ہاں پائی قطن غلط ہے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر نرمی ہو اور دوسری صفت کیا معاف کرتے رہو اور تیسرے ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ ہدایت دے طائف والوں نے مارا آپ کو لہو لہان کر دیا آپ کو لیکن آپ مایوس ہوئے تکان نہیں آپ دعا کر رہے اللہ اغفر لقومی فانہم لا یعلمون اے میرے اللہ میری قوم کو بخش دے انہیں معلوم نہیں ہے تو یہ دعا کرو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو ان کے لیے استغفار کرو ہاتھا پائی پتا غلط بات ہے جذبات میں آ کر کے کوئی ایسا کام مت کر بیٹھنا جس سے ہماری تحریک کو نقصان ہو اور قرآن سنت کے اوپر اور قرآن سنت کی تحریک کے اوپر اثر پڑے اور چوتھی چیز وشاورہم فی الامر دائیوں کا جو ٹولا ہے کیا بولتے اس کو مندا گروپ اس کا ایک امیر ہونا ضروری ہے فی الامر مشورے سے ہر کام ہو ایک امیر ہو اور وہ تمام لوگوں سے مشورہ چاہے اپنی طرف سے قطان فیصلہ نہ کرے تمام لوگوں کو بٹھا کر کے ان سے مشورہ لے اور کسی نتیجے پر پہنچ کر کے فیصلہ سنا دے فیدہ فتح اللہ تمام لوگوں کی باتیں سننے کے بعد ایک فیصلہ سنا دے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں تو اول مشورہ لینا ضروری ہے ہر ہر کام میں ایک جماعت کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے وہ اپنا ہر کام مشورے سے کرتے ہیں یہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے ہر کام مشورے سے کرتے ہیں وہ اور قرآن حکیم نے اس کا حکم دیا ہے ارے وہ ان کی ساری باتیں بری تھوڑی ہیں قرآن حکیم یا اللہ کسی آدمی کے ساتھ دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو اگر اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو خوبیوں کا اعتراف کرو وہ لوگ ہر ہر بات میں مشورہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جب ٹرین وغیرہ میں یا بس وغیرہ میں کھانے وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تب بھی مشورہ لیتے ہیں امیر صاحب سے کہ بھائی کھانا کھایا جائے یا نہ کھایا جائے شاہرہ في الامر مشورہ لیا جائے اور اگر کوئی اہم کام ہے فل امر ہے امر الامر سے مراد یہ ہے کوئی اہم کام اہم کام ہر بات میں نہیں کھانا کھایا جائے کہ نہیں کھایا جائے یہ الامر نہیں ہے اہم معاملات ہوں تو مشورہ لیا جائے چھوٹے چھوٹے کام میں امیر جو ہے اپنے آرڈر سے اور اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے اپنی علمی بصیرت سے فیصلہ کر سکتا ہے جب اہم معاملہ ہو المر ہو تو اس کے لیے لوگوں کو بٹھائے اور ان سے مشورہ چاہے اور جب بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں تو کسی نتیجے پر پہنچ کر کے کوئی فیصلہ کر دے گویا کہ یہ فیصلہ مشورے کا نتیجہ ہونا چاہیے کیا یہ فیصلہ مشورے کا نتیجہ ہونا چاہیے اس کے بعد بخیلوں کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مال بچا بچا کر کے رکھ رہے ہیں وہ خیر اللہ ان کے لیے بہتر ہے بہت اچھی بات ہے بل ہوا شر الحم ارے بہت برا برا ان ان کے کے لیے لیے بل ہوا شر الحم بہت ہے یہ سمجھ رہے پیسہ کر رکھ رہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے تو ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے خیر نہیں ہے بل وہ شر الحم بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے کیا ہوگا بھی عمل قیامہ ان کے مال کو سانپ بنا کر کے قیامت کے دن کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا گھومتے رہو پورے میدان میں پورے میدان میں گھومتے رہو اور سانپ کاٹتا رہے گا ماں بیما بخیلو بھی عمل قیامت بخیلی کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے بہت سنجیدہ بات کہی گئی اور میں جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں تو یقین مانیے مسلمان ہونے کے ناطے نہیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں اس وجہ سے اس کتاب سے محبت ہے اس کتاب سے انسیت ہے لہذا میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں نہیں بلکہ مسلمان ہونا ایک الگ چیز ہے بالکل خالی ذہن ہو کر کے طبیعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا یہ آسمانی کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پورے پارے کے اندر مانی کا ایک سمندر بہتا رہتا ہے میں حیران رہتا ہوں کیا بیان کروں کیا چھوڑوں ایک ایک آیت اس لائق ہے کہ اس پر گھنٹوں بحث کی جائے چھ جائے کہ ایک پارہ چالیس منٹ میں یا پینتالیس منٹ تو ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس حقیقت کا مشاہدہ آدمی روز کرتا رہتا ہے آئے دن کرتا رہتا ہے اور انسان سائنس کی اتنی ترقی کے بعد بھی موت پر غلبہ حاصل نہیں کر سکا ہے ایک سائنس بھی مر جاتا ہے جیسے ایک عام آدمی مر جاتا ہے اور جب موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں تو یہ ایک اہم اور سنجیدہ مسئلہ بن جاتا ہے ضرورت یہ ہے کہ اس اہم مسئلے کے اوپر سنجیدگی سے غور کیا جائے کہ جب ہر آدمی مر جاتا ہے تو اب موت کے اس پار کیا ہے یہ ایسا اہم اور سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہ کرے اور غور نہ کرنے کے بجائے کوئی اندھا اور غیر حقیقت پسندانہ اپنے غیر حقیقت پسندانہ عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آگے شنیہ شنیہ شنیہ ہے کچھ نہیں ہے آگے یہ غیر حقیقت پسندانہ عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا کر اتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے اس غلطی کے نتیجے میں اس کی پوری زندگی غلط ہو کر کے رہ جاتی ہے جب یہ حقیقت ہے کہ آدمی کو مرنا ہے اور آدمی مرتا رہتا ہے ہمارا روز مرنا کا مشاہدہ ہے تو اب یہ سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے مرنے کے بعد کیا ہے اتنا اہم اور سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی سنجیدگی سے اس پر غور نہ کرے تو اتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ اس غلطی کے نتیجے میں اس کی پوری زندگی غلط ہو کر کے رہ جاتی ہے تو یہ سوچو کہ جب موت ہے تو موت کے بعد کیا ہے چھاپ کر دیکھو اور قرآن بتاتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے قرآن بتاتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہے احادیث بتاتی ہے کہ موت کے بعد کیا ہے اور اس کے بعد قرآن حکیم ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کیا کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ موت تو ایسا پل ہے جس مل جس پل کو پار کر کے آدمی عمل کے عالم سے نکل کر نتیجے کے عالم میں قدم رکھتا ہے سمجھے موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ موت ایسا پل ہے جس پل کو پار کر کے آدمی عمل کے عالم سے نتیجے کے عالم میں قدم رکھ دیتا ہے یہ دنیا دار العمل ہے اور اس کا نتیجہ مرنے کے بعد آدمی کے سامنے آنے والا ہے یہ دو حقیقتیں بڑی شاندار اس بارے کے اندر بیان کی گئی اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں خاص طور سے آسمانوں اور زمینوں میں سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے ہم نے خلاؤں کے اندر دیکھ لیا ہم نے اپنی راکٹیں خلاؤں میں بھیج دی اپنے جہاز خلاؤں میں بھیج دیے چاند پر ہم نے کمندے ڈال دی لیکن نہ تو خلاؤں میں ہمیں اللہ ملا نہ چاند کے اوپر ہمیں اللہ ملا یہ مسلمان کس چیز کو پھیلا رہے ہیں اللہ کو تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا در حقیقت تم نے جو چاند کے اوپر کمند ڈالی ہے اور خلاؤں میں سیر کی ہے کسی حقیقت کی تلاش میں نہیں بلکہ تمہارا یہ سفر اور تمہاری منزل مقصود معلومات میں اضافے کے لیے تھی تلاش حقیقت کے لیے نہیں تھی اگر وہ سفر تمہارا تلاش حقیقت کے لیے ہوتا تو یہ سفر تمہیں منزل مقصود تک ضرور پہنچاتا تھا اللہ ملتا تھا لیکن تم نے اللہ کو کہاں تلاش کیا تم نے تو کائنات کے اندر یا خلا کے اندر جو کمندے ڈالی ہیں معلومات میں اضافے کے لیے تم نے حقیقت کی تلاش کہاں کی ہے ارے اس آدمی کو اللہ ملتا ہے جو اپنا سفر حقیقت کی تلاش کے لیے کرے اور وہ حقیقت کا چویا ہو جس تجوی حقیقت کے لیے سفر کرے یہ بڑی عجیب و غریب حقیقت بیان کی گئی اور ایک مثال ہے اس آیت کریمہ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک دیہاتی بڑی پیاری مثال اس کو ذہن میں رکھو ایک دیہاتی گاؤں سے چل کر کے ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ گارڈ جھنڈی ہلا رہا ہے لال تو گاڑی رک جاتی ہے اور جب گارڈ ایک شخص جھنڈی دکھاتا ہے ہری جھنڈی تو گاڑی چلی جاتی ہے اب وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ دیکھو ہری جھنڈی کے اندر اور لال جھنڈی کے اندر کتنی طاقت ہے کتنا پاور ہے کہ اس کے ہلانے کی وجہ سے گاڑی رک جاتی ہے اور لال جھنڈی اور سبز جھنڈی دکھانے کی وجہ سے گاڑی چلی جاتی ہے کتنا پاور ہے لال جھنڈی میں اور سب جھنڈی کے اندر تو فلاسفر وہاں آپ پڑتا ہے سائنسداں وہاں کچھ پڑتا کہتا ہے ابھی جاہل اس جھنڈی کے اندر کوئی طاقت نہیں نہ لال میں نہ ہرے میں تو وہ پوچھتا ہے بڑے ادب سے کہ فلسفی صاحب پھر طاقت کس میں ہے وہ بولتا ہے ڈرائیور کے روکنے سے گاڑی رکتی ہے اور ڈرائیور کے چلانے سے گاڑی چلتی ہے اور ایک بات اور سمجھ ڈرائیور کا بھی اس میں کچھ دخل نہیں ہے بلکہ انجن کے اندر جو کل پرزے لگے ہوئے ہیں ان کل پرزوں کی وجہ سے گاڑی چلتی اور رکتی ہے اور یہی نہیں بلکہ ان کل پرزوں کے اندر جو اسٹیم ہے اصل طاقت ہوتی تو گویا کہ اصل طاقت کیا نکلی اسٹیم وہ اگر ایک طرف ہو جائے تو گاڑی رک جاتی ہے تو کنٹرول کر لیا جائے چھوڑ دیا جائے تو گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے تو اصل پاور جو ہے اسٹیم ہے بس یہ ہے سائنس کی تگو دو یہ ہے فلسفے کی تگو دو یہاں فلسفے کی گاڑی بھی رک گئی اور سائنس کی بھی گاڑی رک گئی اب یہاں انبیاء کرام ظاہر ہوتے ہیں اب یہاں قرآن آ جاتا ہے کہ تم لوگ ہتھیار ڈال چکے سائنس دانو تم نے ہتھیار ڈال دیا فلسفیوں تم نے ہتھیار ڈال دیا عقل مندو تم نے ہتھیار ڈال دیے اب میں سمجھاتا ہوں کہ اور آگے بڑھو ایک قدم تاکہ اس الجھی ہوئی ڈور کا آخری سرا ہاتھ میں آ جائے ابھی ڈور الجھی ہوئی ہے اس ڈور کا الجھی ہوئی ڈور کا آخری سرا کیا ہے اسے پکڑو قدم آگے بڑھاؤ در حقیقت جس نے اس ٹیم بنایا ہے وہ اصلی طاقت کا مالک ہے یہاں غور و فکر کرنے والوں کو آسمان اور زمین میں عقل مند کہا گیا ہے آیت پڑھ دوں ابھی تو پڑھاؤں پھر پڑھ دیتا ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولي الألباب مس صحیح لوگ ہوشیار لوگ عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں یہ اللہ دین اللہ والا جنوبی میں تفکر فی خلق السماوات والا جو آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں تم جانتے رہو تمہیں اللہ نہیں ملتا ڈھونڈو حقیقت کی تلاش کرو تمہیں اللہ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لا یبرن کا تقلب الذین کفروا فی البلاد یہ کافر یہ بڑے بڑے صندوق لیے ہوئے بہترین سوٹ میں ملبوس اور ان کے بیگ نوٹوں سے بھرے ہوئے کبھی اس شہر میں جا رہے کبھی اس شہر میں جا رہے کبھی اس ہوٹل میں ٹھہر رہے کبھی اس ہوٹل میں ٹھہر رہے کہیں یہاں کھانا کھا رہے کہیں وہاں کھانا کھا رہے را یا برن کا تقلب الذین کا فروف البلاد کافروں کی یہ تجارتی سرگرمیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے متاؤن قلیل دنیا کے اندر یہ ان کی تگو دو اور ان کا عیش و آرام بالکل مختصر ہے مما واہم جہنم جہنم ان کے انتظار میں مرے کی ڈائریکٹ جہنم میں لہذا یہ مت سمجھو کہ یہ لوگ سوٹ کیس لے لے کر کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اچھی اچھی پوشاکوں کے اندر تو یہ دنیا کے اندر اپنی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں نہیں مرے فوراً بلا ٹکٹ جہنم کے اندر بھیج دیے جائیں گے اور پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر تقوی کی ضرورت ہے اگر تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے تو تمہاری مہمانی کے لیے یہ تو ہوٹلوں میں جاتے ہیں کھانے کے لیے میں نہیں دلا تمہارے لیے مہمانی کے لیے اللہ تبارک نے بہت ساری نعمتیں رکھ رکھی ہیں تو اللہ کی مہمانی پسند ہے یا ہوٹلوں میں کھانا قرآن حکیم ہر دور کے لیے غور کرو تو ہر ہر دور کے لیے اس کے اندر تشریحات اور تفصیلات موجود ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاد کے بنیادی اصول کیا ہیں پڑھوں ہے جہاد جہاد جہاد نعرہ لگاتے ہیں پرچے بانٹتے ہیں سنو جہاد کی حکمت اور مسئلہ مطلب کیا ہے اور جہاد کے لیے ضروری کس چیز کا ہونا ہے اللہ اے ایمان والو جہاد سے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چار چیزیں تمہارے اندر ایک تو صبر صبر کسے کہتے ہیں باہر سے آنے والی کسی رکاوٹ پر ثابت قدمی سے جمے رہنا اس سے متاثر نہ ہونا نفس سے اندروں سے اٹھنے والی کسی مزاحمت کے اوپر کنٹرول کرنا اور اپنے موقف پر ثابت قدم رہنا اس کو کہتے ہیں صبر صبر کسے کہتے ہیں باہر سے آنے والی کسی رکاوٹ کی وجہ سے اپنا موقف نہ چھوڑے آتے ہیں نفس سے اٹھنے اور لی کسی رکاوٹ کی وجہ سے اپنا موقف نہ چھوڑے یہ ہے صبر اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور اس پر ثابت قدم رہے اپنے موقف پر یہ ہے صبر وہ صابر یہ مصابرہ کیا ہے مصابرے کا مطلب یہ ہے کہ جب دشمنوں سے نبرد آزمائی ہو تو ثابت قدم رہے پیچھے نہ یہ ہے مصابرہ اور وہ رابطو اور مرابطہ ہونا ضروری مرابطہ کسے کہتے ہیں تمہارے اندر اخلاقی طاقت ہونی چاہیے ساتھ ساتھ مادی طاقت تمہارے اندر اخلاقی طاقت نہ ہو جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور اگر اخلاقی پاور ہو لیکن مادی طاقت نہ ہو تمہارے پاس لڑنے کے لیے مادی طاقت نہ ہو جہاد جہاد کے نعرے لگانا خودکشی کرنے کے قرآن کہہ رہا رام تو اخلاقی پاور پیدا کرو اور اخلاقی پاور کے ساتھ ساتھ مادی قوت تیار کرو اور اصلی چیز یہ تین چیزیں تو ہیں صبر مسابرہ اور مرابطہ یہ تینوں چیزیں لیکن تمام کے اوپر حاکم کیا ہے بس تک تکوا کتنا ہے تکوا وہ دیکھو ٹھیک ہے مسجد چلی گئی غم ہے ہمیں اللہ کا گھر سوال یہ کہ وہی ایک مسئلہ ہے یہ جو کفرستان ہے شرکستان ہے محنت ہو رہی ہے کھل کر کے بول رہے ہو یہ کام صرف ہمارا ہے خطرے مول لینا صرف ہمارا کام ہے جہاد کے نعرے تو تم لگاتے ہو اور خطرے ہم مول لیتے ہیں تو اصلی کام جو کرنے کا ہے لوگوں کے اوپر کام کرنا ہے لوگوں کے اوپر کام ہی نہ ہو مسجد لے کر کے کیا کرو گے قدیمہ بناؤ گے تو ان تینوں چیزوں کے اوپر حکمرہ کیا ہے اللہ کا تخوا تمہاری زندگی کے اندر اب تمہاری زندگی کے اندر تخوا کتنا ہے اس کے بعد سورہ نشا شروع ہوتی ہے یہ بتایا گیا کہ تمام کے تمام انسان نفس واحدہ سے پیدا ہوئے یہاں ہندوؤں کے تردید کر دی گئی ہے کہ بڑی ذات کے لوگ برہما کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں اور چھوٹی ذات کے لوگ برہما کے پیر سے پیدا ہوئے ہیں برہمن جو ہے یہ برہما کے منہ سے پیدا ہوا ہے اور یہ برہما کے پیر سے پیدا ہوا ہے لہذا ذات پات کے اس تصور کو سورہ آلے نساء کی اس پہلی آیت میں جڑ سے اکھاڑ کر دیا اسلام میں ذات پات کا کوئی تصور نہیں ہے ایک ہی سخت میں کھڑے ہو گئے محمود و نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا اللہ ہی بندہ رہا ہے علامہ اقبال بھی اسی کے قائل تھے کہ بندہ نواز صرف اللہ کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز ہم بندے ہیں اور صرف اللہ بندہ نواز تعویلات کر کے کسی آدمی کو بندہ نواز کا لقب دینا شرک کی تعریف کرنا ہے شرک حمایت کرنا ہے تعویل سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی انٹرسٹ نام رکھ دینے سے سود کا سود کی حقیقت نہیں بدلتی اسی طریقے سے رشوت کا نام نذرانہ رکھ دینے سے کی حقیقت نہیں بدل تعویل سے کسی چیز کی حقیقت تو تم نہیں بدل سکتے کتاب کو سنت نہیں بنا سکتے سنت کو نہیں بنا سکتے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سوسائٹی اور معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ یتیموں کا طبقہ ہے لہٰذا وسیعت کی جا رہی ہے کہ یتیموں کا خاص خیال رکھو یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اور اگر انہیں وراثت میں کچھ ملا ہے تو ان کے مال کی حفاظت کرو ان کے مال کو خود مت کھا جاؤ جو لوگ یتیموں کے مال کو کھا جاتے ہیں وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں تو یتیم یہ سوسائٹی کا سب سے کمزور طبقہ ہے اور اس کے کے بعد بعد کہا گیا یتیموں سوسائٹی کا سب سے کمزور طبقہ کون سا ہے عورتوں کا طبقہ یتیموں کے بعد بیچاریوں کا نمبر ہے قرآن کے کہتا تو یتیموں کے سلسلے میں بھی کوئی خاص قوانین نہیں تھے پہلے باپ مر گیا تو چاہے وہ آوارہ بن جائے لفنگا بن جائے بھوکو مر جائے جاہلیت کے زمانے میں قطان اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا اور عورتیں عورتوں اور بچوں دونوں کو حق وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا عورتوں کو بھی حق نہیں دیا جاتا تھا وراثت سے اور بچوں کو بھی نہیں وجہ یہ تھی تصور یہ تھا کہ دونوں تلوار نہیں تھا بچے جنگ نہیں کر سکتے عورتیں جنگ نہیں کر سکتی لہٰذا ان کو وراثت کے حق سے محروم کر دیا جائے مردوں کا طریقے سے حق ہوتا ہے مسلم نسا عورتوں کا عورتیں بھی وراثت کی حقدار انہیں وراثت کا حقدار بنایا گیا اس کے بعد وراثت کی تقسیم وراثت کی تقسیم بیٹی کو کتنا ملنا لڑکے کو کتنا ملنا شوہر اگر مر جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا بیوی اگر مر جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا بہن کا حصہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے آیت خالی دیکھ لیجئے ساری باتیں واضح ہو جاتی اور اس کے بعد ایک حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ بعض لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ بڑھاتے میں توبہ کر لیں گے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پر عمر رواں ملے نہ ملے ابھی تو شباب کے ایام ہے سنا کر لو جب پورے ہو جائیں گے تو مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے گونگا کرتے رہیں گے کیا کرتے رہیں گے گونگا کرتے رہیں گے لیے ہوئے کتاب یا پرانے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے یہ غلط تصور ہے اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی اس تصور سے گناہ کرتا رہتا ہے کہ آگے چل کر کے بعد میں توبہ کر لیتے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کرو یہ ہے آدمی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ آگے چل کر کے توبہ کر لیں گے ابھی تو عمر کا بقیہ حصہ پڑا ہوا ہے اللہ تو نہیں دیتا جو گناہوں پر جری ہو جاتے ہیں فرمایا گیا ان التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب کن کی توبہ قبول ہوتی ہے ایک تو ذوق ارادہ اور بشری کمزوری کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے دانستہ نہیں سرکشی کے کے طور پر آج گزارا کرے بلکہ یہ تو یا ملون سو پہ جہالت کی کی کی کی وجہ وجہ سے سے ارادہ ارادے کمزوری آدمی گناہ گناہ کر کر کر بیٹھتا بیٹھتا اس بعد من من پھر جلدی توبہ لیتا کا کیا مطلب حدیث میں عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اللہ یقبل توبہ کہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے سے برقرار ہے شرط یہ کہ کہ اس اس کی زندگی تصور میں گزری ہو جب ہم پورے ہو جائیں دعا جو اللہ اللہ دعا کا بادی ویسے تو توبہ کے بشری کمزوری کی وجہ سے سے کبھی گناہ گناہ گناہ ہو جائے پر اور اور دوسرا ہونے بعد فوراً کہا گیا بھلے نہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی تو گناہ کرتے رہتے جب موت آ جاتی تو کہتے اب اب توبہ کرنا ہاں اس لیے کہ فرشتوں کے کے دیکھنے بعد عالم عالم عالم مشاہدہ مشاہدہ کے کے کے کے کے کے سامنے ہے اب اب بعد بعد بعد محسوسات توبہ کی کوئی کوئی گنجائش نہیں اور اس عورتوں بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو عورتیں ذرا جذباتی ٹائم نبی ان ان ساتھ معروف سے سے زندگی بسر کبھی ایسی خطا سرزد ہو جائے تمہاری شان میں گستاخی کر کر دیں تو ڈنڈا لے کے کے کے ان اوپر کرو بلکہ یہ زندگی زندگی اس عام تبدیل ساتھ گزارو بڑا لمبا سفر ہے کا ماں ہے بہن ہے اور میری بیٹیاں ہیں بیٹیوں کے ساتھ جو ہے بیٹیاں ہیں اور جو ہے ہے میرا بھائی مائیں مائیں ہیں ہیں آپ اور ایک عورت آتی دو بچوں کو لیے جو ہے ایک بچی کو لیے اب بچی بھی شادی کر لیں تو ماں حرام ہو جاتی ہے اور عورت بھی شادی کر لیجیے تو بھی حرام ہو جاتی ہے اور شادی کی چار چرائی پہنتی کے لیے چار چیزیں پہلی چیز چیز ہے ہے مہر اور دوسری دائمی قبضہ دائمی قبضے کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے اس لیے نکاح کیا جائے کہ چند دن مت نکالنے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے بلکہ دائمی